حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ آپ کا بوڑھا گمراہ چچا مر گیا ہے آپ نے فرمایا جاؤ اور اپنے والد کو زمین میں دبا آؤ پھر کوئی کام نہ کرنا حتیٰ کہ میرے پاس آ جانا چنانچہ میں گیا اور اسے زمین میں دبا آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا آپ نے مجھے حکم دیا تو میں نے غسل کیا اور آپ نے میرے لیے دعا فرمائی سننے ابو داود حدیث نمبر تین ہزار دو سو چودہ